السلام علیکم خواتین و حضرات information systems series C S five hundred and seven کا چوتھا لیکچر مجاہد عشائی کے ساتھ آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے جو گفتگو کی اس میں ہم نے آرگنائزیشن کی کے سائز کا ذکر کیا کہ جی وہ سائز جو ہے اس پہ منحصر ہوتا ہے کہ جی ہماری انفارمیشن کی نیڈز کتنی وسیع ہونی چاہیے اور یا ہو سکتی ہیں اور اس میں ہم نے اسمال میڈیم لارج آرگنائزیشنس کا ذکر کیا پھر ہم نے کہا کہ نہ صرف سائز بلکہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کی نوعیت بھی ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کی انفارمیشن کی ریکوائرمنٹس کیا ہو سکتی ہیں آپ کی آرگنائزیشن کی اسٹرکچرل ریکوائرمنٹس کیا ہو سکتی ہیں اور اس اسٹرکچر میں سے جو انفارمیشن آپ کو چاہیے اور جو انفارمیشن آپ لوئسٹ لیول تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ کیسے اس کی ڈیزائننگ ہوگی یا اس کو آرگنائز کیا جائے گا آرگنائزیشنس کے حوالے سے ہم نے مختصراً یہ ذکر کیا تھا کہ ان کی جو نشو و نما ہوتی ہے یا اس میں جو مینجمنٹ کے لیولز بنائے جاتے ہیں اس میں دو مختلف اسٹرکچرز ہمارے سامنے آتے ہیں ایک کو پیرامڈ اسٹرکچر کہا جاتا ہے اور دوسرے دوسرے کو فلیٹ اسٹرکچر کہا جاتا ہے تو یہ دو مختلف قسم کے آرگنائزیشنل اسٹرکچرس ہوتے ہیں پیرامڈ اسٹرکچر کو ٹال اسٹرکچر بھی کہا جاتا ہے ہایاکل بھی کہا جاتا ہے تو مختلف نام ایک ہی چیز کے ہیں آج کے لیکچر میں ہم انہی اسٹرکچرز کے حوالے سے اور پھر جس قسم کی مینجمنٹ سٹائل اور مینجمنٹ سٹائل کے حوالے سے جو کلچر ان آرگنائزیشنز میں ڈیولپ ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چیز اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم نے سائز کا ذکر کیا اور اس چیز کا ذکر کیا کہ جی آپ کیا کاروبار کرتے ہیں مینوفیکچرنگ کرتے ہیں سروس انڈسٹری ہے فائنینشیل انڈسٹری فائنینشیل سروسز ہیں ٹریڈنگ ہے کیا ہے ان کا ذکر کیا تو وہاں پہ ایک فیکٹر اور بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور وہ فیکٹر جو ہے وہ فیکٹر یہ ہے کہ جی آپ کیا پروڈکٹس جو ہیں وہ آفر کر رہے ہیں کیوں کہ اگر آپ دودھ دہی چینی آٹا بیچ رہے ہیں تو جس قسم کے معلومات آپ کو چاہیے مارکیٹ کے حوالے سے کسٹمر کے حوالے سے پروڈکٹ کے حوالے سے پروڈکٹ کی خرید کے حوالے سے وہ انفارمیشن ایک خاص قسم کی ہے اور خاص اس کے ایریا ہے جہاں سے وہ حاصل ہو سکتی ہے اگر آپ کوئی پروسیس مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں اب پروسیس مینوفیکچرنگ کے اندر ایک اینڈ پہ را مٹیریل ڈال رہا ہے پروسیس پورا چل رہا ہے چاہے وہ مشینی ہے چاہے اس میں سیمی آٹومیٹک ہے چاہے وہ مینوئل ہے اور اینڈ پروڈکٹ ایک آنا ہے تو آپ کو نہ صرف ان پٹس کے حوالے سے بھی انفارمیشن چاہیے آپ کو آؤٹ پٹس کے حوالے سے انفارمیشن یعنی جو فنش گڈس بنتے ہیں ان کے حوالے سے انفارمیشن چاہیے ان کی مارکیٹ کے حوالے سے چاہیے ان کی پرائسنگ کے حوالے سے چاہیے اس کے کمپٹیشن کے حوالے سے چاہیے بلکہ آپ کو وہ جو پروسیس ہے چاہے وہ آٹومیٹک ہے سیمی آٹومیٹک ہے مینوئل ہے اس کے بارے میں بھی ہر وقت انفارمیشن درکار رہے گی جو آپ کے پورے پروسیس کو زیادہ ایفیشنٹ زیادہ پروڈکٹیو بنا سکے گی اور اسی حوالے سے پھر بات آتی ہے کہ جو لے آؤٹ آپ نے اس جگہ کا کیا ہوا ہے وہ لے آؤٹ جو اس فیکٹری کا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی اسکلز کیا ہیں ان کی ٹریننگ کیا ہے ان کی ٹریننگ پہ کوئی ہم توجہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے نئے اسکل سکھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ بہت ساری اور چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتی سو پروڈکٹ یا جو آپ آفر کر رہے ہیں وہ بھی اہم ہو جاتا ہے اس چیز کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ جی انفارمیشن سسٹمز جو بننے ہیں وہ کیوں بن رہے ہیں اور کس لیے بن رہے ہیں تو یہ بات میں آپ تک پہلے پہنچانا چاہتا تھا اب آئیے ہم اسٹرکچرس کی طرف واپس چلتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر اسٹرکچرز کیا ہونے چاہیے یا کس قسم کے ہونے چاہیے کوئی بھی organization regardless of it size اس میں تین چار باتیں آتی ہیں جو ہمیں دیکھنا ہوتی نمبر یہ ایک یہ کہ اس کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر کیا ہے آرگنائزیشنل اسٹرکچر سے کیا مراد ہے آرگنائزیشنل اسٹرکچر سے یہ مراد ہے کہ وہ وہاں پہ کون کون لوگ یا کس طریقے سے وہاں پہ ڈسیشن میکنگ ہوتی ہے کس طریقے سے اسٹریٹجیز پروسیجرز پلانز جو ڈیولپ کیے جاتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے یعنی ان کو عملی شکل دی جاتی ہے اور پھر وہ جو ایکچوئل ریزلٹس یا ایکچوئل پرفارمنس ہوتا ہے اس میں بہتری لانے کی تدبیر کی جاتی ہے جا سکتی ہے اس کے کمپیرزن کی بات ہوتی ہے کمپیرزن جب کسی چیز کے ساتھ ہوگا تو وہ کسی سملر چیز کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے یا سملر سچویشن کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے تو اب اس اسٹرکچر کے اندر ڈسیشن میکنگ کس کس لیول پہ ہوتی ہے پالیسی انفورسمنٹ کے لیولز یا طریقہ کار کیا ہیں کیسے ہوتا ہے اور انفارمیشن فلو کے حوالے سے یا انفارمیشن سسٹمس کے حوالے سے جو ایکچوئل انفارمیشن ہے وہ کس طریقے سے ٹاپ لیول تک جاتی ہے سائڈ ویز جاتی ہے اور نیچے جاتی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس میں آ جاتی ہیں اس کے بعد جو اسٹائل آف مینجمنٹ ہے جو بھی لوگ اس آرگنائزیشن کو رن کر رہے ہیں ان کا اپنا ایک اسٹائل ہوگا ایک طریقہ کار ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے سے اس آرگنائزیشن کو چلانا ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کسی بھی ادارے کا کلچر کیا ہے کیونکہ اس میں جتنے لوگ کام کریں گے ان کو اس کلچر کے حوالے سے ہی کام کرنا پڑے گا کلچر وہ انوائرمنٹ ہے اس آرگنائزیشن کے اندر جو کریٹ کرتا ہے ٹاپ مین اور وہ کہتا ہے کہ جی اس طریقے سے کام ہونا چاہیے اور اس طریقے سے ہوگا اور یہ قواعد ہیں یہ ضوابط ہیں اور اس میں جتنے لوگ کام کریں گے وہ اس حساب سے کام کریں تو وہ کلچر کی بات ہے مینجمنٹ اسٹائل میں ابھی ذکر کر چکا کہ جی آپ کس طریقے سے چاہتے ہیں کہ آپ اس آرگنائزیشن کو رن کرتے ہیں اس میں بھی مختلف طریقہ کار ہے اور ہم ان کو بھی دیکھیں گے کہ کیا ہے اور پھر آخری چیز جو ہے وہ ہے ڈسیشن میکنگ اسٹائل کہ جی ڈسیشنس کیسے لیے جاتے ہیں اور ڈسیشنس کس بیسس پہ لیے جاتے ہیں کیا کسی کو رات سوتے ہوئے خیال آتا ہے کہ ہمیں ایسی چیز کرنی چاہیے اور وہ اگلی روز آ کے صبح جو ہے وہ حکم فرما دیتے ہیں کہ جی ایسے ہونا چاہیے یا اس میں مشاورت شامل ہوتی ہے یا اس میں کوئی تجربہ کار ایکسپیرئنسڈ اسی فیلڈ کے لوگ لیکن آپ کے ادارے سے منسلک نہیں بلکہ کسی دوسرے ادارے کے یا کسی ایسی آرگنائزیشن کے جو یہ سروسز پرووائڈ کرتے ان سے مشورہ کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں یا ڈسیشن پہ پہنچتے ہیں بہرحال ڈسیشنز بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں کچھ ڈسیشن فوری طور پہ لینے ہوتے ہیں کچھ کے لیے آپ یہ کاروائی جو ہے مشاورت کی آپ یہ کاروائی اوپینین لینے کی ایڈوائس لینے کی ان تمام مراحل سے گزر سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہونے ہوتے ہوئے بھی جو ایٹریبیوٹس ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹرکچر کلچر مینجمنٹ اسٹائل اور ڈسیشن میکنگ اسٹائل یہ یونیک ایٹریبیوٹس ہیں کسی بھی ادارے کو کامیاب بی سے چلانے کے لیے اب آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آرگنائزیشنل اسٹرکچر آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں شاید میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ کاروبار شروع کرتا دکان کھولتا اب دکان اس نے کھولنی ہے دکان رات کو اس نے بند کرنی ہے دکان کی صفائی اس نے کرنی ہے دکان میں جو مال ہے وہ مال کا ڈسپلے اس نے ارینج کرنا ہے اس نے وہ مال خریدنا بھی ہے یا ان لوگوں سے جو سپلائرز ہیں اس مال کے ان کے ساتھ رابطہ قائم کرنا ہے ان کے ساتھ ارینجمنٹس کرنے ہیں اور پھر کاؤنٹر پہ صبح سے لے کر کے شام تک اس نے گاہکوں کو بھی اٹینڈ کرنا ہے تو یہ ایک ون مین آرگنائزیشن ہے یا ون مین انسٹیٹیوشن ہے جو قائم ہوا جس میں کوئی ہائی آرکی نہیں ہے لیکن جب تک وہ شخص جو ہے وہ یہ کام ایک لیول تک جب وہ کر رہا ہے تو وہ بڑے آرام سے وہ شاید اس کو کرتا چلا جائے لیکن مسئلہ کب شروع ہوتا ہے مسئلہ تب شروع ہوتا ہے کہ جی اب وہ یہ سمجھتے ہیں جب وہ اس کاروبار میں آ گئے اب انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ بھائی یہ جو میں پروڈکٹس خرید رہا ہوں اس میں تو بہت ساری چوائسیز اویلیبل ہیں اس میں تو بہت سارے پرائسیز اویلیبل ہیں اور میرے کسٹمر جو ہیں وہ آ کر کے ایسے ایسے پروڈکٹس میرے سے مانگنا شروع کر رہے ہیں جو کہ میرے پاس نہیں ہو رہے تو مجھے گھر سے یا دکان سے باہر نکل کے ان کی تلاش میں بھی جانا ہے تو جب میں اگر ایک واحد شخص دکان سے باہر جاؤں گا دکان پہ اور کوئی شخص نہیں ہے اٹینڈ کرنے کے لیے کاروبار کو تو کیا ہوگا دکان کو تالا لگایا جائے گا دکان بند رہے گی کسٹمر جو آئیں گے وہ دیکھیں گے کہ دن میں تین گھنٹے تو دکان بند رہتی ہے تو وہ کہیں گے کہ یار یہ تو دکان ہی بند رہتی ہے اس لیے یہاں آنے کا کیا فائدہ تو وہ جتنی کسٹم میں نے بلڈ اپ کی ہوگی وہ ساری کی ساری کسی دوسری دکان پہ جائے گی یا کسی دوسری جگہ پہ جا کے اپنی ضروریات کو دستیاب کرے لہذا یہ میری ضرورت بن جاتی ہے کہ میں اپنے علاوہ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ اب رکھوں کہ جو میری غیر حاضری میں دکان کا کام چلاتے رہیں اب میں سیلز مین رکھتا ہوں سیلز مین میں نے رکھ دیے تو پھر میں نے کہا کہ اچھا کیش بھی ہینڈل کرنا ہے تو کیش ہینڈل کے لیے کون ہونا چاہیے کیش ہینڈل کرنے کے لیے بھی بندہ چاہیے تو کیش ہینڈل کرنے کے لیے بندہ تو کوئی اپنا ہونا چاہیے اب مختلف قسم کے ایشوز جو ہیں وہ ارائز ہونے شروع کر ہو گئے اور ان تمام ایشوز کو اس شخص نے جو کہ مالک ہے اس دکان کا اس نے اٹینڈ کرنا اور اس پہ فیصلے کرنے اور اس کے حساب سے اس نے پھر بھرتی کرنی وہ پہلے اپنے گھر میں ہی دیکھے گا اپنے رشتہ داروں کو دیکھے گا کہ بھائی کوئی کیش پہ بیٹھ جائے آ کے چلو سیلز مین تو میں نے دو بھرتی کر لیے لیکن کیش تو میرا اپنا بندہ ہونا چاہیے نا تو یہ اسٹرکچر اب کریٹ ہونا شروع ہوا اب اسی چیز کو آپ ذرا سوچئے دو منٹ کے لیے کہ جب آپ ایک فیکٹری لگا رہے ہیں ایک پروسیس پروڈکشن کا پروسیس لگا رہے ہیں تو وہاں پہ جو آرگنائزیشن بنے گی وہ آرگنائزیشن کا سائز اس آرگنائزیشن کے آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے کس کس اسکل کے لوگ آپ کو چاہیے ہوں گے کیونکہ آپ سارا کام خود نہیں کر سکتے وہاں پہ آپ کو فائنانس کا ایکسپرٹ بھی چاہیے وہاں پہ آپ کو پروکیورمنٹ کا ایکسپرٹ بھی چاہیے وہاں مارکیٹنگ کا ایکسپرٹ بھی چاہیے وہاں ایڈمنسٹریشن کا ایکسپرٹ بھی چاہیے وہاں پروڈکشن کا سب سے بڑھ کر پروڈکشن کا ایکسپرٹ چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پروڈکشن کی جو ٹیکنیکس ہیں اس پروسیس کی جو ٹیکنیکس ہیں ان کے بارے میں علم اتنا نہ ہو مشینری کے بارے میں علم نہ ہو تو اب آپ کے پاس مختلف قسم کے لوگ آئیں مشینیں چلانے والے آپریٹرز جو ہیں وہ اب آئیں گے تو آپ کی آرگنائزیشن کا سائز بڑھتا جائے گا پھر آپ کو جو سب سے جو ورکر ہے جو فیکٹری فلور پہ کام کرے اس کے اوپر آپ کو فور مین چاہیے یا سپروائزر چاہیے سپروائزر کے اوپر آپ کو مینیجیریل کیڈر چاہیے مینیجر کے اوپر آپ کو کچھ اور چاہیے تو اب آپ نے اسٹرکچر بنانا شروع کر دیا اب جو پیرامڈ یا ٹول یا ہیاکل اسٹرکچر جو ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف تہیں جم بنائی جاتی ہیں اور وہ مختلف تہیں جو ہیں کہ جی بورڈ آف ڈائریکٹرس ہے بورڈ آف ڈائریکٹرس کے نیچے بورڈ آف کون ہے بورڈ آف ڈائریکٹرس جو ہے وہ ان لوگوں شیئر ہولڈر میں سے الیکٹ کیا جاتا ہے shareholder board of director director elect کرتے بورڈ آف ڈائریکٹر یا اپنے میں سے یا پھر باہر سے ایک چیف ایگزیکٹو اپوائنٹ کرتے ہیں جو کہ اس کمپنی یا اس آرگنائزیشن کو چلانے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چلائے گا کیونکہ بورڈ میں تو پانچ چھ سات دس لوگ ہوں گے ہی ان سب کا ایک وقت پہ ہر روز ہو سکتا ہے نہ مل سکیں کوئی کوئی اپنے اپنے کام کر رہے ہو لہٰذا ایک چیف ایگزیکٹو اپوائنٹ کیا جاتا ہے جو چیف ایگزیکٹو اس کو چلاتا ہے اس کمپنی کو چلاتا ہے اس کو اتھارٹی دی جاتی ہے اور ان تمام چیزوں کا ذکر ہم مختلف لیکچرز کے اندر کر چکے ہوئے تو چیف ایگزیکٹو صاحب آ گئے چیف ایگزیکٹو صاحب کو اب چاہیے یہ ایکسپرٹس جو کہ مختلف ایریاز یا فنکشنز کو جو ہے وہ لک آفٹر کریں گے چاہے وہ پرچیسنگ ہے چاہے وہ ایڈمنسٹریشن پرسنل یا ایچ آر ہے پروڈکشن ہے مارکیٹنگ ہے سیلز ہے فائنینس ہے انفارمیشن سسٹم سے بہت سارے فنکشنز ہو گئی ان تمام کو ہیڈ کرتے ہر ڈپارٹمنٹ کو کوئی نہ کوئی ہیڈ کرے گا اس ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرنے والے آپ نے بھرتی کر لی اب اس کے نیچے ایک اور لیول آیا کہ جی وہ لوگ جو پالیسیز کی ایکچوئل امپلیمنٹیشن کر جی مینیجر مینیجر سے نیچے پھر میں نے جیسے کہا کہ جی آپ کا ایک اور سپروائزری لیول آ گیا سپروائزری لیول کے نیچے پھر آپ کا لیٹ سے ورک فورس آ گیا تو لیولز آپ جتنے بڑھتے جاتے ہیں اس آرگنائزیشن کی شکل جو ہے وہ کچھ پیرامڈ کی طرح بن جاتی ہے ایسے کر جی، یہاں سے شروع ہوئے ادھر بھی لیول ہے ادھر بھی لیول ہے ادھر بھی لیول ہے ادھر بھی لیول ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیچے at the lowest level there میں بھی very few people, or there may not be too many people, or too many people at the higher levels are looking after what too few people are doing at the lowest level. A situation can be like that. So, in a hierarchical structure, long chain of command or greater number of management levels which may affect may affect میں مے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ شاید وہ افیکٹ کر دے آپ کی decision taking decision implementation decision ایوالوگ یا اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے چیزوں کو تو اس اسٹرکچر کو یہ جو پیرامڈ کی طرح اسٹرکچر بنا ہے اس کی پرابلم یہ ہے لیکن وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ size of operation size of organisation nature of organisation کیا ہے اور وہاں پہ آپ بینک چلاتے ہیں اب بینک میں اب آپ ہم آپ سب بینک جاتے ہیں کبھی نہ کبھی روز جاتے ہی ہیں بینک میں وہاں پہ مینیجر بھی ہیں وہاں پہ کیشیئر بھی ہیں وہاں پہ مختلف قسم کے بہت سارے لوگ ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں کوئی ایل سی کا ڈپارٹمنٹ ہے کوئی فارن ایکسچینج کا ڈپارٹمنٹ ہے کوئی گارنٹیز کا ڈپارٹمنٹ ہے کوئی کارپوریٹ فنانس کا ڈپارٹمنٹ ہے کوئی ڈپازٹس لینے کا ہے ہر قسم کے ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں پہ اور ہر قسم کے ڈپارٹمنٹ کو کوئی نہ کوئی ہیڈ کر رہا ہے وہ کوئی جو ہیڈ کر رہا ہے وہ کسی اور اپنے ایک سپیریئر کو رپورٹ کر رہا ہے وہ سپیریئر پھر آگے رپورٹ کر رہا ہے بینک کی برانچ جو ہیڈ آفس ہے وہ کسی دوسرے شہر میں ہے آپ کے یہاں پہ تو یہ اسٹرکچر ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اگر ایک کسٹمر آ کر کے ایک چیز ڈیمانڈ کرتا ہے ایک چیز وہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ چیز چاہیے اس چیز کا ڈسیشن کیسے لیا اس چیز پہ عمل کیسے ہوتا ہے وہ ایک لون لینا چاہتا ہے اس لون کو اپروو کرنے میں کتنے سٹیجز آتے ہیں کون فیصلہ کرتا ہے پروسیجر تو اپنی جگہ ہے کہ جی لون کیسے اپروو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن پروسیجر کے تھرو گزر جانے کے بعد کسی نہ کسی نے کسی نہ کسی اسٹیج پہ جا کر کے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے لون کو اپروو کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا وہ کس اسٹیج پہ ہوگا وہ لوئسٹ اسٹیج پہ ہو جاتا ہے مڈل اسٹیج پہ ہوتا ہے یا ہائیسٹ اسٹیج پہ ہوتا ہے اور اگر وہ ڈسیزن میکنگ اتارٹی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے ان سب میں اس ڈسٹریبیوشن کا لیول کیا ہے یعنی کتنے لاکھ تک لوئسٹ لیول پہ کر سکتے ہیں اور وہ لوئسٹ لیول ہے کیا وہ ظاہر ہے کہ جی وہ اکاؤنٹس آفیسر یا وہ شخص نہیں ہو سکتا جو آپ سے ایپلیکیشن بھروا کے لے جاتا اٹ ہیز ٹو بی اس کو کتنی پاور دی ہوئی ہے فائنینشیل پھر اس سے اوپر کا لیول پھر اس سے اوپر کا لیول اور اس طریقے سے یہ چین آف کمانڈ جو ہے یہ آپ نے ترتیب دی ہر شخص دوسرے کو رپورٹ کرے جا رہا اب آپ جتنے لیولز بنا دیں گے رپورٹنگ کے اسی حساب سے اور اگر اسی حساب اسی اسی اسی اسی اسی پیرائے میں میں اگر آپ کو مثال دوں کہ جی آپ اگر آرگنائز جو انسٹیٹیوشنز ہیں دنیا میں مثلا آرم فورسز کے انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو اگر دیکھیں تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ شروع کرتے ہیں لیفٹیننٹ سے اور جاتے ہیں یہ اب کمیشن آفیسرز کی میں بات کر رہا ہوں آپ جنرل تک جاتے ہیں اور ہر ایک کے یہ ایک ہایاکل ایک پیرامڈ بن چکا بنا اور ہر لیول کے اوپر ایک ڈیفائنڈ پاورز ہیں کہ جی کون کیا کچھ کر سکتا ہے اور کس حد تک کر سکتا ہے and everybody is reporting to the level above یہی چیز جو ہے یہی آرگنائزیشن جو ہے یہی سلسلہ جو ہے یہ ہمارے کمرشل جو پروڈکشن یا کمرشل آرگنائزیشن سے بزنس آرگنائزیشن ہیں اس میں بھی اپنایا جاتا کیسے ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ جی کتنے لیولز ہمارے لیے سوٹیبل رہیں گے یا کتنے لیولز ایڈ ہونے چاہیے یہ ڈپینڈ کرے گا نیچر مینجمنٹ سٹائل اور کلچر کے اوپر اور جو پروسیسز انوالوڈ ہیں ان تمام چیزوں پہ ڈپینڈ کرے گا کہ جی آپ کا اسٹرکچر کیا بنتا تو یہ بات ہم نے پیرامڈ ٹول یا ہیاکل کے حوالے سے اب دوسرے قسم کا جو کوئی اسٹرکچر ہے وہ ہے ایک فلیٹ اسٹرکچر جس کو ہم کہتے ہیں اب فلیٹ اسٹرکچر میں کیا ہوتا ہے فلیٹ اسٹرکچر میں یہ ہے کہ جی بہت سارے لیولز جن کا ابھی ہم ہیاکل ایک آرگنائزیشن کے اندر ذکر کر رہے تھے ان کو نکال دیا جاتا آپ اس ایسے اسٹرکچر کو اس اسور اس سچویشن میں لے آتے ہیں کہ جہاں پہ ٹاپ بھی ہے لیکن جو آپ کے مینیجیریل لیول ہے مڈل مینجمنٹ لیول جو ہے وہ ہے اور پھر اس کے نیچے جو سب یا ورک فورس جو ہے وہ ہے اب لیول بیسکلی تین یا چار آپ نے بنا دیے ان تین چار لیول کے یعنی چیف ایگزیکٹو یا بورڈ آف ڈائریکٹر سے شروع کر کے آپ کے پاس تین یا چار لیول فرض کر لیں گے تو آپ نے نمبر آف لیول ریڈیوس کر دیے نیچے کام کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ پر سپروائزری لیول وہ بڑھ جاتی ہے چین آف کمانڈ جو ہے وہ مختصر ہو جاتی ہے اور اتارٹیز جو ہیں ان کی ڈیلیگیشن یا ڈی سینٹرلائزیشن کی بات تو یہ ایک فلیٹ اب یہ آرگنائزیشن کیوں ہو سکتا ہے کہ جی ایک آرگنائزیشن یہ جو ہے جس کا کوئی ایک ٹال اسٹرکچر تھا یا ہایاکل اسٹرکچر تھا وہ اپنے آپ کو ریویو کرے اور وہ یہ محسوس کرے کہ یار یہ کچھ بہت زیادہ ہم نے اسٹرکچر کر دیا ہوا ہے بہت سارے لیولز کریٹ کر دیے ہوئے کیا اگر ہم یہ لیولز کو المینیٹ کر دیں جس کو شاید ہم ایک طریقے سے اگر لفظ استعمال کرنا چاہے تو رائٹ سائزنگ بھی کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں اس کو ریڈیفائن کر رہے ہیں کہ آبجیکٹوز ہمارے تو چینج نہیں ہوئے انہیں آبجیکٹوس کو کیا ہم ایک فلیٹر اسٹرکچر کے ساتھ جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں کیا وہ ہماری جو ڈسیشن میکنگ ابلٹیز جو ہیں ان کو امپروو کر دے گا بجائے اس کے کہ چھ یا سات ہاتھوں میں سے انفارمیشن ہمارے تک پہنچے وہ تین لیول سے ہو کر کے ہمارے پاس انفارمیشن آئے جس میں ہم نے ڈسیشن کرنا ایک تو ٹائم کم ہو جائے گا بیوروکریسی میں کمی آئے گی تو اس قسم کے بہت سارے اور کاسٹ کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ پہ بات ہے کہ جی کاسٹ افیکٹو ہو جاتا ہے یا ریڈیوس ہو جاتی ہے کاسٹ وہ اپنی جگہ پہ ہے کاسٹ پھر ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جی آج کے زمانے میں جہاں پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بے تحاشا استعمال ہو رہا اگر آپ اس کا استعمال انفارمیشن ٹیکنالوجی کا صحیح کر رہے ہیں تو آپ پھر اپنا کسٹمر جو ہے اس کو ڈائریکٹ لنکس بھی دے سکتے ہیں ڈائریکٹ آرڈر کی سہولت بھی اس کو دے سکتے ہیں آپ اس کی پرابلمس کو ڈائریکٹلی تھرو انٹرنیٹ یا تھرو ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ حل کرنے کی سچویشن جب آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کر لیں اب مثلا ایک آپ کو میں مثال دیتا ہوں یہ ایئر لائنس جو ہیں یہ سب کے سب اب ای ٹکٹنگ کا زور پکڑ گیا ہے اور ای ٹکٹنگ جو ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کو آپ نے بکنگ کرائی وہ آپ کو کمپیوٹر میں پرنٹ ہو گئی پیمنٹ آپ نے اس کی کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے کر دی پیمنٹ بھی ان کو مل گئی آپ کو ٹکٹ جو ہے وہ ای ٹکٹ آپ کے پاس اپنے آ گیا پہلے کیا تھا پہلے یہ تھا کہ جی آپ جائیں گے وہ کاپی لکھیں گے کاپی لکھنے کے بعد اس پہ وہ آپ کے حوالے کریں گے اب آپ کو ہلنے کی ضرورت نہیں آپ نے سارا کام مشین کے ذریعے کیا اس میں کاسٹ سیونگ کیا ہوئی کاسٹ سیونگ یہ ہوئی کہ وہ ان کو وہ کتابیں چھاپنے کی ضرورت نہیں ان کو وہ دفاتر کھولنے کی ضرورت نہیں کہ جہاں سے وہ کاپیاں آپ حاصل کر سکیں یا ٹکٹ حاصل کر سکیں وغیرہ وغیرہ تو اس طریقے سے ٹیکنالوجی بھی امپیکٹ کرتی ہے کہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی ری شیپنگ کے اندر وہ اس کا کافی کچھ دخل آ جاتا ہے اور اس حوالے سے ہم آگے آگے لیکچرز میں مزید گفتگو کریں گے فی الوقت اسٹرکچرس کی بات ہو رہی ہے اب کون سا اسٹرکچر کس کے لیے اچھا ہے یا برا ہے یا جی فلیٹ اسٹرکچر جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں یا ہایاکل اسٹرکچرز اچھے ہوتے ہیں یہ بحث جو ہے یہ ہمیشہ رہے گی ہمیشہ ہوتی رہے گی کیونکہ اس کا دار و مدار جو ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ آپ اس آرگنائزیشن کو کہ جس کو آپ رن کر رہے ہیں اس کو کس طریقے سے چلانا چاہتے ہیں آپ کا اسٹائل آف مینجمنٹ کیا ہوگا اور وہ اسٹائل آف مینجمنٹ کے حوالے سے آپ اپنی آرگنائزیشن کو کس طریقے سے تشکیل دینا چاہتے ہیں اگر سات مالک ہیں ایک آرگنائزیشن کے ایک اور وہ ساتوں فل ٹائم اس میں ہیں کام کر رہے ہیں تو پھر اسٹرکچر کیا ہوگا اگر سات سو مالک ہیں سات ہزار مالک ہے ستر ہزار مالک ہے تو پھر وہ آرگنائزیشن کیسے بنائی جائے گی یا اس کا اسٹرکچر کیسے بنایا جائے گا بیسکلی آبجیکٹو جو ہے کسی بھی اسٹرکچر کا وہ یہ ہے کہ کام جو ہے اور ڈسیشن میکنگ جو ہے وہ ایفیشنٹلی ہو وہ ڈسیشن وہ کس طریقے سے ہوگا ایک ہیاکل اسٹرکچر میں ہوگا یا فلیٹر اسٹرکچر میں ہوگا یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اسٹائل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ فلیٹر اسٹرکچر جو ہے وہ پریفریبل ہوتا ہے کیونکہ اس میں چین آف کمانڈ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے جو top man is more in contact with the lowest echelons in the organization, and therefore becomes aware of the issues, problems, difficulties, uh, and because he becomes aware of that, he or she becomes aware of that, therefore a decision to reduce those problems, eliminate those problems, can be taken far more quickly. بہرحال ایز اے سیڈ کہ جی this depends how you want to run your organisation and that essentially depends upon your own style of management so let's just look at کہ جی پیرامڈ اسٹرکچر کی شکل جیسے میں نے کہا کہ جی ایسے بنتی ہے وہ کیا ہے this is a pyramid structure that we are now at یہ لیولز آپ دیکھیے کہ جی لوئسٹ لیول سے آپ شروع کر کے اس کے اوپر ایک لیول آیا جو سپروائزری اس کے بعد ایک مڈ مینجمنٹ لیول آیا اس کے اوپر پھر ایک اور لیول آ گیا اور اس کے اوپر ایک اور لیول آ گیا اور پھر ٹاپ مین اوپر بیٹھا ہوا تو آپ کے پاس ایک دو تین چار یا پانچ لیول جو ہیں وہ آپ کے پاس ڈسیشن ٹیکنگ ڈسیشن میکنگ یا who can be part of decision making effort who can be whole be a part of defining how the this taken strategies adapted اور اس کے اس کے مقابلے میں جو فلٹ اسٹرکچر ہے وہ کیا ہے اب اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم اور فلٹ جو اسٹرکچر ہے وہ کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے کہ یہاں پہ آپ نے کر کم کر دیے لیکن کام کرنے والوں کی تعداد بڑھا دی اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی آرگنائز ایک ریسرچ آرگنائزیشن آپ کو ریسرچ کے لیے بہت سارے لوگ چاہیے اوپر کے لیولز میں شاید لوگ کم چاہیے تو یہ بیسکلی فرق دونوں میں یہ آتا ہے کہ جی ہیارکل اور فلیٹ کے اندر کہ مڈل لیول مینجمنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا المینیٹ ہو جاتی ہے تو یہ بات ہم نے اسٹرکچرس کے حوالے سے کی اب ہم آرگنائزیشنل کلچر کی بات کرتے ہیں آرگنائزیشنل کلچر جو بھی ہوتا ہے وہ آرگنائزیشن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں جو اس کو اون کرتے ہیں جو اس کے بالک ہیں جو اس کو چلاتے ہیں وہ بناتے ہیں جو آرگنائزیشن ایک قائدگی پیدا کر لیتی ہے ایک ایسا کلچر پیدا کرتی ہے ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا کرتی ہے جس میں قائدگی ہے جس میں طریقے سے ہر چیز کرنے کی بات ہے تو وہاں وہ آرگنائزیشن جو ہے ایک ویل فنکشننگ آرگنائزیشن ہو سکتی یہ جو انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کوئی ایسی نہیں ہوتی کہ جی جو اناؤنس کی جاتی ہیں یا کہیں لکھی ہوئی پائی جاتی ہیں لیکن وہ ڈٹرمن ہوتی ہیں اسٹائل سے مثال ایک چھوٹی سی میں آپ کو دیتا ہوں کئی لوگوں کا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند رکھیں اگر وہ کسی کمرے میں بیٹھے ہوں کئی لوگوں کا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ وہ کمرے کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں کیا ان دونوں سچویشن میں کوئی فرق ہے یا اس سے کوئی جو اس دفتر کے اندر باقی لوگ کام کر رہے ہیں یا اس آرگنائزیشن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو اس سے کیا انف... پتا چلتا ہے یہ سوچنے کی چیز ہے اور آپ کو سوچنا یہی چیز جو ہے اس قسم کے ایکشن جو ہیں یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن کے کہ جی آپ بغیر تکلیف کیے بغیر پوچھے یا جو بھی ہے آپ you can walk into my office دوسری طرف یہ کہ no you have to you can come to my office only if you have an appointment cleared the matter with my secretary اور اگر میرے پاس وقت ہو تو یہ ہے کہ جی ٹاپ مین سے پھر آپ نے یا اپنے مینیجر سے یا اپنے سپروائزر سے یا جس سے بھی ہے وہ آپ ملنے کے لیے ذرا ایک بیچ میں لیول آ گیا ایک امپیڈیمنٹ آ گیا ایک ہرڈل آ گیا اور وہ ہرڈل یہ یہ ہے کہ جی آپ کو کسی کے تھرو ہو کے جانا اب یہ چیز جو ہے یہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ جی کاروبار کی نوعیت کیا ہے کتنا زیادہ ہے کتنی مصروفیات ہیں کسی کی کیونکہ ایسے ہی کمرے میں داخل ہو جانا کہ السلام علیکم میں تو آ گیا یہ بھی کوئی صحیح بات نہیں کام اگر کرنا ہے ڈسیشن کس سے حاصل کرنا ہے اگر تمام کے تمام لوگ اٹھ کے کہیں کہ جی ہم تو لائن بنا کے اپنے چیف ایگزیکٹو کے کمرے کے باہر کھڑے ہیں کہ جی ہم تو ان سے ہی ملاقات کریں گے یا ان سے ہی بات کریں گے اور دوسرے کسی بندے سے کوئی مشکل حل نہیں ہو سکتی تو پھر اس آرگنائزیشن کے بارے میں بھی سوالات پیدا ہوتے کہ جی یہ آرگنائزیشن کس قسم کی ہے جہاں پہ سوائے ٹاپ موسٹ آدمی کے اور کوئی ڈسیزن ہی نہیں لے سکتا اور کوئی کام ہی نہیں کر سکتا لہذا آرگنائزیشن وہی اچھی ہے کہ جہاں پہ ڈیفائنڈ انداز میں ایک قاعدگی کے ساتھ مختلف levels of decision taking problem resolution financial and other پاس یہ تمام چیزیں جو ہیں کسی آرگنائز طریقے سے آپ نے اس میں تقسیم کی ہوں اور امپلائیز کو کا جہاں تک تعلق ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جناب یہاں پہ اگر یہ چیز حاصل کرنی ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے یہ فیصلہ کروانا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے یہی چیز جو ہے جتنی افیشینٹ ہوگی جتنی بہتر نٹ بہتر انداز میں اس کو کمبائن یا بنایا جائے گا اتنی ہی بہتر افیشینٹ جو ہے آپ کی آرگنائزیشن اور یہ جو طریقہ کار ہے یا پالیسیز ہیں یا پروسیجرز جو ہیں یہ ہر وقت کسی نہ کسی کے نظر میں ہونے چاہیے کہ ان کو کس چیز کو کہاں پہ فائن ٹیون کرنا ہے چینج کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی پکچر سامنے نظر آئے وہ سب سے اچھی پکچر ہو اور کیونکہ اسی میں سب سے اچھا طریقہ یا سب سے اچھے ریزلٹس حاصل ہو سکتے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جی آپ نے اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ کس طریقے سے گفتگو کرنی ہے آپ نے ان کو کب کب کہاں پہ ملنا ہے کیسے ملنا ہے ان کی جو پرابلمس ہیں ان کے جو ایشوز ہیں ان کو کیسے ایڈریس کرنا ہے اس کے کیا طریقہ کار ہیں اپنے سینئرز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں کچھ کہی کچھ ان کہی یہ تمام اس آرگنائزیشن کا کلچر یا انوائرمنٹ بناتی وہ آرگنائزیشن اپنے امپلائیز کے حوالے سے کس قدر ان کا دھیان رکھتی ہے ان کی پرسنل ضروریات کا ان کے پرسنل ایشوز کا پرابلمس کا یہ بھی اس آرگنائزیشن کے کلچر میں چیز بہت عام ہو جاتی ہے کیونکہ اگر آپ کا ورکر اگر آپ کا امپلائی سیٹسفائڈ ہوگا اس کے ذہن پہ کوئی یہ پرابلم نہیں ہوگی کہ جی اس کی بچے کیا کر رہے ہیں اسکول جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں بیماری میں کوئی دوائی دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے وغیرہ وغیرہ اگر وہ اس طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ there is somebody to look after all of that تو ظاہر ہے کہ اس کی تمام تر توجہ جو ہے پھر اپنے کام پہ ہوگی اور وہ کام جو ہے وہ بہتر انداز میں کر سکے اسی طریقے سے جہاں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں کہ جی ارد گرد بھی اور لوگ ہیں کام کرنے والے ہیں رہنے والے ہیں فیکٹریاں ہیں دکانیں ہیں اور میں اپنی دکان کا سارا کوڑا لے جا کر کے کسی کے دکان کے اور کے سامنے پھینک دوں تو کیا یہ اچھی بات یہ کیا میرا کلچر یہ بھی چیز امپورٹنٹ ہو جاتی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک ادارے کو بناتی ہیں اور اس کی کارکردگی میں بہتری پیدا کرتی ہیں لہٰذا environments environment of the organisation culture of the organisation کو تشکیل دینا اور صحیح طریقے سے تشکیل دینا بہت ضروری ہے اب ہم بات کرتے ہیں اسٹائل آف مینجمنٹ کے حوالے سے اسٹائلس آف مینجمنٹ جو ہیں عموماً تین قسم کے ہوتے ہیں نمبر ایک اتورٹیٹو اسٹائل ہوتا ہے نمبر دو پارٹیسپیٹو ہوتا ہے اور نمبر تین ان دونوں کا ایک مکسچر ہوتا ہے مکسڈ اسٹائل ہوتا ہے اب یہ تینوں اسٹائلس جو ہیں ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں ایک شخص کی بات کو انکار نہیں کیا جا سکتا کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ یہ کہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح وہ اتارٹیو ہو گئے جو میں نے کہہ دیا یہ صحیح ہے اور آپ کریں گے ایسے کسی کو کوئی یہ نہیں حق حاصل تو وہ کہے کہ جناب یہ میں ایسے نہیں ہو سکتا یہ اس وقت نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ پارٹیسپیٹو اسٹائل کیا ہے پارٹیسپیٹو یہ طریقہ کار کیا ہے کہ جی آپ مشاورت آپ لوگوں کو بلائیں اور جن سے ہے کہ اچھا بھائی میرا خیال ہے کہ جی یہ کام جو ہے یہ ہمیں اس طریقے سے کرنا چاہیے تو آپ کا کیا خیال ہے اس طریقے سے کر لیں ہم کل صبح چھ بجے سے شروع کر دیں یا آٹھ بجے آپ کے لیے زیادہ کیسا رہے گا کیونکہ وقت بہت امپورٹنٹ ہے یہ نہ ہو کہ جی سارا دن کوئی کو اور کام نہ ہو تو یہ ایک پارٹیسپیٹ کہ آپ جس نتیجے پہ پہنچیں گے وہ آپ نے مشورہ کر کے اپنے جو لوگ ہیں اپنے جو ارد گرد لوگ ہیں یا جن کے ساتھ کام کرنا آپ نے یا جن کو آپ نے امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی اسٹریٹجیز اور پلانس رکھا ہوا ہے ان سے آپ مشورہ کر کے پھر نتیجے پہ پہنچیں گے تو یہ طریقہ اب تیسرا یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جی آپ مشاورت بھی کرتے ہیں مشاورت کر کے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں لوگوں کو مسائل پیش کرتے ہیں ان کی اوپینینز اس پہ لیتے ہیں سب باتیں سن سنانے کے بعد فیصلہ آخر آپ خود ہی کرتے ہیں تو یہ ایک مکسڈ ہو جاتا ہے اور شاید ہمارے انوائرمنٹ کے اندر یہ طریقہ مینجمنٹ کے لحاظ سے یہ شاید سب سے بہتر طریقہ کہ جی جب تک آپ لوگوں کو جو مختلف لیولز آف مینجمنٹ پہ ہیں ان سے آپ کسی ایشو پہ ان کی ایڈوائس نہیں لیں گے یا ان کی اوپینئنس یا ان کے ویو پوائنٹس نہیں حاصل کریں گے in order to arrive at the decision they will not feel as part of the management ادھر اسی طریقے سے دا پرسن جو سب سے لوئسٹ لیول جو ورک فورس ہے جو امپلائی ہے آپ کا میں نے ایک لیکچر میں یہ کہا تھا کہ اس کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ کام وقت پہ اور صحیح کرنے سے وہ کمپنی کے نفے میں یا نقصان میں کیا کانٹریبیوٹ کر رہا ہے اور کام وقت پہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ کمپنی کے نقصان میں کتنا اضافہ کر رہا ہے یا کمپنی کے نفے میں کتنی کمی اس کی وجہ سے واقع ہوئی ہے یہ اس کو بھی علم ہونا چاہیے اور یہ علم جو ہے اس کو دینا ضروری ہے اور اس سے پوچھنا ضروری ہے کہ جی اس کا مسئلہ کیا ہے کہ جی وہ کام صحیح وقت پہ نہیں کر سکتا کیا وجہ ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جو ہماری نظر میں نہ آئی ہو تو انفارمیشن کے حوالے سے اس کے پاس بھی انفارمیشن جانی چاہیے اور اس سے آپ کے پاس بھی انفارمیشن آنی چاہیے یہ کس طریقے سے ممکن ہے یہ آپ کے اسٹائل آف مینجمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ آپ کے جو طریقہ کار ہے کہ جی آپ ایک آرگنائزیشن کو چلائیں گے کیسے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو ہم نے تین اسٹائل جو ہیں آپ کو بتائے ایک اتارٹیو پارٹیسپیٹو اور تیسرا مکسڈ جیسا کہ میں نے کہا کہ اتارٹیو میں decisions are taken centrally by the senior management اور the top management on its own اور وہ ایک حکم جاری ہو جاتا ہے کہ تمام لیول کل سے اس طریقے سے کام کریں گے اب وہ ڈسیشن کیسے لیا گیا کیوں لیا گیا کس بیسس پہ لیا گیا وہ کوئی نہیں پوچھ سکتا ڈسیشن لے لیا گیا یہ اتارٹیٹو انداز سے پارٹیسپیٹو ہم بات کر چکے کہ انوالو کریں آپ ان لوگوں کو جنوں جن جن جو, جو who are going to be influenced by the decisions and who are going to implement those decisions in making those decisions feedback لیں ان سے ان سے اوپین لیں ان سے ویو پوائنٹس لیں اور کوشش یہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے فیصلہ وہی ٹاپ مینجمنٹ نے پھر سے کرنا ہے لیکن now you have in, the people decision making Responsibility جو ہے پھر آپ شیئر کریں گے سب کے ساتھ آپ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں اتارٹی کو تو رسپانسبل اور پھر ہر شخص جس کو رسپانسبلٹی دی گئی ہے کچھ بھی کام کرنے کی وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے اکاؤنٹیبل ہے آپ کو اکاؤنٹیبل ہے اپنے سے سینئر لیول کو اکاؤنٹبل ہے تو ریسپانسبلٹی آتی ہے اتھارٹی کی ڈیلیگیشن آتی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو اور سب سے اہم چیز یہ کہ ایک پارٹیسپیٹو پروسیس کے اندر کہ جی تمام لوگ جو ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ فیصلہ جو کیا ہے اگر آپ اپنے گھر پہ یہ اپلائی کریں کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے ہم نے یہ گاڑی خریدنی ہے یا ایک کرسی خریدنی ہے یا میز خریدنی ہے اور اس میں جو گھر کے افراد ہیں ان سب سے مشق ہے کون سے رنگ کی کون سے اسٹائل کی کون سے قسم کی وغیرہ وغیرہ کنسٹرینٹس جو ہیں آپ کے مانیٹری کنسٹرینٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا کر سکتے ہیں تو وہ پھر سب گھر والے جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں اس ڈسیشن میں اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کو اسی طریقے سے اس کی احتیاط کرتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ چاہیں گے کہ وہ ہو تو یہ ہوئی بات پارٹیسپیٹو کی اب آئیے مکسڈ کی طرف مکسڈ میں جیسے میں نے کہا کمبینیشن ہے دونوں چیزوں کا امپلائی سے بھی انپٹ ہے وہ سنی جاتی ہے ویوز لیے جاتے ہیں سب کچھ کیا جاتا ہے لیکن فائنل ڈسیشن جو ہے وہ مینجمنٹ کا ہوتا ہے اور لیکن وہ اس حد تک اس میں جو ہے وہ اوپین کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اثر اس میں آتا ہے ڈسیشن ٹاپ مینجمنٹ دیتی ہے سو یہ مکس ہو جاتا ہے کہ ڈسیشن اوپر سے ہی آئے گا لیکن بات ہر ایک کی سنی جائے گی تو یہ مکسچر یوں یہ تین ہم نے اسٹائل اسٹائل آف مینجمنٹ یہی جو ہے یہ کلچر کو بھی ڈٹرمن کرے گا جس میں یا انوائرمنٹ کریٹ کرے گا جس انوائرمنٹ میں وہ آرگنائزیشن کام کرے گی اب ذرا بات ہم ڈسیشن میکنگ اپروچ کی کرتے ڈسیشن میکنگ اپروچ جو ہے وہ اسٹرکچرڈ ہو سکتی ہے یا نان اسٹرکچرڈ ہو سکتی ہے اگر اسٹرکچرڈ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ قاعدے اور قانون جو ہیں وہ آپ نے لے ڈاؤن کر دیے ہوئے ہیں ڈیفائن کر دیے ہوئے ہیں کہ جو روزمرہ کے ایشوز ہیں پرابلمس ہیں ان کو کیسے ریزالو کیا جا جائے گا یا جو روزمرہ کے کام ہے وہ کس طریقے سے کیا جائے نان اسٹرکچرڈ جو ہے کہ جی ہاں جب کوئی اس قسم کا کوئی مسئلہ ہوگا تو اس وقت دیکھیں گے ابھی ہمیں وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے ہاں جی ٹھیک ہے جب کچھ ہوگا تو پھر دیکھ لیں گے یہ نان اسٹرکچرڈ بات ہوگی اور جب وہ کچھ ہوتا ہے یا ہونے لگتا ہے تو پھر ایک کرائسس سچویشن آتی ہے کہ او ہو ہو اس کا کچھ کیا کیسے کیا جائے تو یہ نان اسٹرکچرڈ اپروچ ہو جاتی ہے فیصلہ کرنا ہے او جی ابھی تو ٹھیک چل رہا ہے نا معاملہ جس دن ہوگا کوئی مسئلہ اس دن جو ہے یا دیکھیں گے جب چینج ہوتے ہیں حالات پھر ہمیں سوچ ہم سوچیں گے اس کے بارے میں ابھی سوچنے کی کیا ضرورت ہے نہ اپنی کارکردگی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے نہ حالات جو سراؤنڈنگ حالات ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی وہ جب کچھ ہوگا تو پھر ہم کر لیں گے یہ نان اسٹرکچرڈ اپروچ اب بات آئی کہ جی انفارمیشن کے سورسز کیا ہو سکتے کچھ انٹرنل ہوتے ہیں کچھ ایکسٹرنل ہوتے ہیں انٹرنل میں مثال کے طور پہ اسٹاف میٹنگس ہیں formal reporting systems project proposals ہیں ریسرچ ریزلٹس ہیں امپلائی سرویز ہیں انٹرویوز ہیں پرسویسو انٹرویوز جہاں پہ آپ جو ہے وہ جس کو بھی جس کے ساتھ بھی گفتگو کر رہے ہیں یا جس بلاک آف پیپل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں ان کو سمجھانے یا سمجھنے کی کوشش یا ان سے انفارمیشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں in order to arrive at ظاہر ہے کہ آپ انفارمیشن وہی لیں گے جس کی آپ کو ضرورت ہے یا جو آپ کے گول یا آبجیکٹو جو بھی ہے اس انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے اس طرف آپ کو لے کے جا سکتا ہے تو یہ تو انٹرنل کہ جی آپ ریگولر میٹنگز بلاتے ہیں بلاتے ہیں آپ نے کہا کہ جی ہر ہفتے کی رپورٹ آنی چاہیے ہر مہینے کی رپورٹ آنی چاہیے وہ آپ نے فارمیٹس ایشو کر دیے وہ فارمل رپورٹنگ سسٹم ہو گیا آپ نے نیا کوئی کام کرنا ہے اس کے لیے پروجیکٹ پرپوزلس تیار کریں جی بتائیں جی اس میں مین پاور ریسورسز کتنے ہوں گے مشینری کتنی استعمال ہوگی اس میں کاسٹ کیا آئیں گی کیا کیا ریکوائرمنٹس انفراسٹرکچرل ریکوائرمنٹس ہوگی پورا وہ چیز بنا کے تو اس طریقے سے یہ مختلف سورسز ہیں جس سے انفارمیشن جنریٹ کی جاتی ہے ڈیلی پرفارمنس رپورٹس ہیں ویکلی سیلز رپورٹ ہے سیلز مین وائز رپورٹ ہے کون فرد کس کتنی بہتری بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے تو یہ مختلف قسم کے طریقہ کار ہم نے بنائے ایکسٹرنل جو ہے لون اپلیکیشن پرچیسنگ اگریمنٹس اشتہار دیتے ہیں کہ جی ہمیں ضرورت ہے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے فلاں چیز کی ٹینڈر ایڈورٹیزمنٹ ہے یا ٹینڈرز ہیں ڈسٹریبیوشن کانٹریکٹس ہیں اور ان کے حوالے سے پھر انفارمیشن آپ کے پاس بہت ساری آنی ہے کہ جی ان کا کوئی فائدہ ان سے کچھ حاصل کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا جو ہم اچیو کر رہے ہیں اس کا کمپیرزن آپ کریں گے کہ جی کاسٹ کے ساتھ کہ جی جتنی ہم کاسٹ اس ایکٹیویٹی پہ خرچ کر رہے ہیں کرنے کی کیا اس سے ہمیں وہ نتائج حاصل ہوئے جو ہم چاہتے تھے تو اس تمام انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک اسٹرکچر جو ہے وہ کریٹ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ yes you can walk through your factory through your office through your دکان fifteen times a day and listen to what people are talking about you can sit in the staff canteen and listen to what people are talking you can یہ انفارمیشن بھی آپ کو ادھر سے کچھ نہ کچھ گیدر آپ کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ حاصل ہو سکتی ہے لیکن وہ انفارمیشن جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ انویریفائڈ ہے ان چیکڈ ہے ان سبسٹینشیٹڈ uh, ہے اور اس کو جب تک انفارمیشن جو ہے وہ سبسٹینشیٹ نہ ہو اس کو ویریفائی نہ کیا ہو اس وقت تک وہ انفارمیشن اس قابل نہیں ہوتی کہ جی اس پہ ریلائی کیا جائے اور اس پہ ڈپینڈ کیا جائے اب بات کر لیں ذرا کہ جی انفارمیشن فلو کیا چیز ہوتی انفارمیشن فلو جیسے ابھی ہم نے کہا کہ جی انٹرنل اور انٹرنل اور انٹرنل کے اندر یہ ہم آپ کے سامنے اس وقت جو ایک سلائڈ پیش کر رہے ہیں اس کے اندر یہ ہم نے وہی ایکسٹرنل اور انٹرنل کے حوالے سے انفارمیشن جنریشن کے سورسز جو ہیں وہ بتائے انفارمیشن جو ہے وہ جیسے کہا کہ اوپر سے نیچے بھی آئے گی نیچے سے اوپر بھی جائے گی سائڈ ویز بھی جائے گی کہ جی ایک ڈپارٹمنٹ کو دوسری ڈپارٹمنٹ سے انفارمیشن چاہیے لیول دونوں کا ایک ہی ہے تو وہ آپس میں بھی سو so, لیٹرلی بھی جا سکتی ہے انفارمیشن اس کو لیٹرل کہتے ہیں جو سائڈ ویز جائے گی ڈائگنلی بھی جا سکتی ہے ورٹیکلی تو جائے گی ہارزونٹلی جائے گی اوپر نیچے سے اوپر جائے گی اوپر سے نیچے آئے گی یہ تمام انفارمیشن جو ہے یہ ایک فارمل اسٹرکچر کے تھرو انٹرنل جنریشن جو ہے وہ ہوئے گی وہ اسٹرکچر کیسے یا وہ قاعدے پالیسیز پروسیجرز جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اسٹڈی کرنے اور ان کو جو ہے وہ ڈیفائن کرنا اس کے علاوہ لاس چینج ہوتے ہیں مارکیٹنگ کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن آتی ہے اس کو پالیسیز بناتے ہوئے ڈسیشنز لیتے ہوئے اسٹریٹجیز بناتے ہوئے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں اور ویریفائڈ انفارمیشن ہونی چاہیے کریکٹ ہونی چاہیے تبھی جا کر کے ہم صحیح ڈسیشنس پہ ارائیو ایٹ کر سکیں ہم نے آج کے لیکچر میں بہت ساری گفتگو کی ابھی اسی حوالے سے انفارمیشن فلوز کے حوالے سے اور پھر کس قسم کا نیٹ ورک ہونا چاہیے انفارمیشن کا یہ اور اور بہت سی باتیں ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے آج کا لیکچر یہی ختم کرتے ہیں شکریہ اور خدا حافظ